نبی بدعوت یہی تھی لا الہ الا اللہ یا قوم اللہ ما لکم من الہ غیر ہمارے نبی نے یہ دعوت دی یا یو قولوا لا الہ الا اللہ تفرح اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ رب العزت سے ہوتا ہے اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے کرنے سے نہیں ہوتا یہ دھوکہ دھوکے کی جگہ ہے اپنے سے ہونا دکھاتے ہیں لیکن ان سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے یہی ہدایت ہے جب یہ کلمہ دلوں کے اندر اتر جاتا ہے تو پھر دعوت کے ذریعے سے تو پھر دلوں کے اندر ہدایت آ جاتی ہے یہی ہدایت ہے کہ آدمی حقیقت کو سمجھے دنیا کی حقیقت اور اللہ رب العزت رب العزت کے کرنے کی حقیقت کو سمجھے یہی ہدایت ہے اس ہدایت کے دلوں میں اترنے سے دنیا کے دھوکے کٹ جاتے ہیں لوگوں کے دلوں سے دھوکہ نکل جاتا ہے میرے محترم دوست اور بزرگوں دنیا کا دھوکہ یہی ہے کہ اپنے سے ہونا دکھاتے ہیں میرے سے ہوتا ہے میرے سے ہوتا ہے آدمی اس کے لیے محنت کرتے ہیں اپنی زندگی گنواتے ہیں اور اپنی زندگی اسی کے پیچھے لگاتے ہیں کوئی مال حاصل کرنے کے لیے کوئی زمین حاصل کرنے کے لیے کوئی کھیتی باڑی میں کوئی عہدہ حاصل کرنے میں کوئی حکومت حاصل کرنے میں ان چیزوں میں جو ہے اپنی زندگی برباد کرتا ہے دھوکے کے پیچھے آدمی جب چلتا ہے تو اس کی زندگی برباد ہوتی ہے قارون کی زندگی برباد ہوئی فرعون کی زندگی برباد ہوئی نمرود کی زندگی برباد ہوئی قوم آگ قوم سمود قوم صبا اور جتنی بھی قومیں ہم سے پہلے گزری ہے ان قوموں کے اخبار اللہ رب العزت نے قرآن میں سنا دیا کہ دیکھو ان سب کی زندگی برباد ہوئی اس لیے کہ یہ سب دھوکے کے پیچھے چلنے والے تھے سب دھوکہ کھا گئے اور ظاہر بات ہے آدمی جب دھوکے کے پیچھے چلتا ہے تو پھر دھوکے سے کبھی وہ کامیاب نہیں ہوتا دھوکے کے پیچھے چلنے والے وہ دھوکہ ہی کھا جاتے ہیں اور اپنی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں تو میرے محترم اللہ رب العزت نے نبیوں کے لیے نبیوں کو بھیجا ہے ہدایت کی محنت دے کر اور ہدایت کا کلمہ دے کر لا الہ الا اللہ یہ کلمہ ہدایت کا کلمہ ہے اور اسی طرح ہدایت کے علم دے کر بھیجا ہے جو قرآن اور کتابیں نبیوں پر نازل ہوئی ہے یہ سب جو ہے ہدایت کے علم ہے ہدایت کا علم دے کر بھیجا ہے تو ہدایت کی محنت کے لیے نبیوں کو بھیجا اور نبیوں کو ہدایت والا کلمہ دے کر بھیجا ہے اور ہدایت والا علم دے کر بھیجا ہے تو میرے محترم دوستو نبیوں کو اس طریقے پر جب یہ دعوت کی محنت ہوگی تو پھر اللہ رب العزت دلوں کے اندر ہدایت ڈالیں گے ہدایت پر آئیں گے لوگ اور دھوکے سے بچ جائیں گے جو دھوکے سے بچ گیا تو اس کو حقیقت مل گئی اور پھر وہ کامیاب ہو گیا اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں یہ ہدایت کی محنت تمام نبیوں نے کی ہے اور ہمارے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی محنت کے لیے مبعوث ہوئے اور انہوں نے بھی اسی محنت کو کیا تو پھر عرب کے لوگ جو دھوکے میں پڑے ہوئے تھے ان کو ہدایت ملی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کو ہدایت ملی جب ہدایت ملی زندگی بدل گئی کہ ایک حقیقت کو سمجھ گئے مال سے نہیں ہوتا ملک سے نہیں ہوتا تو یہ حقیقت جب سمجھ میں آ گئی تو پھر ان کی زندگی بدل گئی سے ہونے سے یقین دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تو پھر ان کی زندگی بدل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مال غنیمت تقسیم ہوئی اور کچھ مال بچ گیا کسی نے حضرت عمر نے کہا کہ یہ کیا کریں تو کسی نے یہ رائے دی کہ اس کو رکھ دیجئے اچانک کوئی مصیبت پریشانی آ جاتی ہے اس وقت جو ہے یہ مال خرچ کریں انہوں نے کہا کہ تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے تمہاری زبان پر شیطان بول رہا ہے اور اس شیطان کا جواب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا ہے وہ یہ ہے کہ میں تو ایسے اچانک چیزوں کے لیے اچانک کی مصیبت اور پریشانیوں کے لیے اچانک کی حاجت کے لیے میں اس چیز کو تیار رکھوں گا جس چیز کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار رکھتے تھے یعنی میں اللہ سے مانگ لوں گا جب کوئی پریشانی آئے گی تو اللہ کی طرف رجوع کروں گا اور حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور حضور کے متعلق آیا ہے کہ ایرا حضب امر ایرا فراج جب کوئی پریشانی آتی تو آپ نماز میں کھڑے ہو جاتے تو نماز کو تیار رکھوں گا میں اور تمہاری زبان میں جو بول رہا ہے یہ شیطان بول رہا ہے حالانکہ یہ بات ہمارے نزدیک معقول بات ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ بھائی کچھ مال جمع کر کے رکھنا چاہیے تاکہ اچانک کی پریشانیوں اور حاجت میں اس کو خرچ کیا جائے لیکن دیکھیے جب ہدایت دل میں اتر گئی اور ہدایت دل میں آیا تو پھر زبان کے بول بدل گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنی فراست آپ میں پیدا ہو گئی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ میں تو اس وقت کے لیے وہ چیز تیار رکھوں گا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیار رکھتے تھے لہذا اس مال کو تقسیم کر دوں گا مال سے کچھ نہیں ہوتا میرے محترم دوست اور بزرگوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی زندگی بدل گئی ہدایت پر جب ہدایت ان کو ملی تو پھر دنیا کی چیزوں سے نہ ہونا اس کا یقین دل میں پیدا ہو گیا دنیا کی ناپائیداری اس اس کا یقین دل میں پیدا ہو گیا کہ دنیا کسی کام کا نہیں سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اللہ ہی کرنے والے ہیں لہذا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ہر وقت ان کے سامنے اللہ ہی اللہ تھے اور دنیا کے بدلے ان کے سامنے آخرت کے آخرت کی کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے آخرت باقی رہنے والی ہے لہذا دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے یہ ہدایت ہے کہ دنیا کے عدم بقا یہ سمجھ میں آ جائے دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے یہ بات سمجھ میں آ گئی تو یہ ہدایت آ گئی ہدایت آ گئی حضرت سے ربیع اس رضی اللہ عنہ سے جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے تو ان سے کہا حضور نے ایک مرتبہ کیا ربیع کیا مانگتے ہو مانگو میں اللہ سے تمہارے لیے دعا کر دوں حضرت رفیع رضی اللہ عنہ چونکہ ہدایت والے تھے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ذرا مہلت دیجیے تاکہ میں سوچ لوں کیا مانگوں آپ سے حضور نے فرمایا بہت اچھی بات ہے حضرت تعالیٰ سوچنے میں لگے ایک دن گزر گیا دو دن گزر گیا تین دن گزر گئے حضور نے فرمایا اے ربیا کیا تم نے سوچا نہیں ہے اب تک انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں نے سوچ لیا ہے کیا کہو تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے یہ دعا کیجئے کہ میں جنت میں آپ کے پاس آپ کے ساتھ رہ سکوں جنت میں آپ کے پڑوسی بن کے رہوں یہ دعا کیجیے حضور نے فرمایا کہ ربیا تمہیں یہ چیز کس نے سکھلایا یہ بات کس نے سکھلائی انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کسی نے نہیں سکھلایا میں یہ سوچتا رہا اگر میں آپ سے سلیمان علیہ السلاط والسلام کا وہ بادشاہت مانگوں ملک مانگوں تو آپ کے دعا سے اللہ رب العزت ضرور مجھے ملک سلیمان عطا فرمائیں گے لیکن میں یہ سوچا میں نے یہ سوچا کہ یہ ملک سلیمان ایک دن ختم ہو جائے گا ایک دن ختم ہو جائے گا جیسے سلیمان علیہ السلام بھی ختم ہو گئے اور ان کا ملک بھی ختم ہو گیا لہذا میں نے یہ سوچا تو میں ایسی چیز کیوں نہ مانگوں جو ہمیشہ باقی رہے تو اس سے میرے دل میں یہ بات آئی ہے تو میرے محترم دوست بزرگوں حضور نے فرمایا کہ تم کثرت اس بہت زیادہ نماز پڑھ پڑھ کے میری مدد کیا کرو میں تمہارے لیے یہی دعا کرتا ہوں تو میرے محترم دوست بزرگوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی زندگی بدل گئی تو وہ یہ جانتے تھے یقین کے ساتھ کہ دنیا کی ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا لہذا فارس کا ملک انہوں نے پتہ کیا اور روم کا ملک پتہ کیا تو اس لیے پتہ نہیں کیا کہ ملک حاصل کریں مال حاصل کریں بلکہ وہ یوں فرماتے تھے ہمام آخرا کہ ہم تمہارے ملک حاصل کر کے اس ملک سے کچھ ہوگا ہمارے لیے ہماری زندگی اچھی ہو جائے گی اس لیے ہم نے تمہارے ملک کو فتح نہیں کیا بلکہ ہماری ہمارے ارادہ تو ہمارے مقصد تو آخرت ہے ہمارے مقصد تو آخرت ہے ہم نے آخرت کے لیے اس ملک کو فتح کیا تو میرے محترم دوست اور بزرگوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی زندگی ہی بدل گئی کہ وہ جب ہدایت ان کے ان کو مل گئی تو پھر دنیا کی چیزوں کو وہ یہی سمجھتے تھے کہ اس سے کچھ نہیں ہوتا جو کچھ ہوتا ہے سب اللہ سے ہوتا ہے جب کوئی ضرورت پیش آتی تو پھر نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے لوگوں میں لوگوں سے مان نہیں مانگتے بھیگ نہیں مانگتے کہ بھائی میرے گھر میں فاقا ہے میرے گھر میں فاقہ ہے تم سب میری مدد کرو اور مجھے کھانا کھلاؤ میرے گھر میں مجھے مال دو ایسا نہیں کرتے بلکہ جب گھر میں فاقہ ہوتا تو پھر مسجد میں چلے جاتے اور نماز میں کھڑے ہو جاتے اور اللہ رب العزت گھروں گھروں کے اندر کھانے کا بھی انتظام فرما دیتے تھے ایک صحابی گھر میں آئے اور انہوں نے گھر والی سے پوچھا کھانے کی کوئی چیز ہے گھر والی نے کہا کچھ نہیں ہے گھر میں فاقہ ہے تو صاحب کہنے لگے کہ ٹھیک ہے میں باہر سے آتا ہوں وہ باہر چلے گئے ان کی گھر والی نے گھر کا دروازہ بند کر کے سوچ میں پڑ گئے کیا کرنا چاہیے انہوں نے سوچا کہ ہمارے پڑوس جب ہمارے گھر میں کھانا نہیں ہوگا اور ہمارے چولہے میں آگ نہیں جلے گی دھواں نہیں نکلے گا ہمارے گھر سے تو ہمارے پڑوس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے اور پھر وہ ہمارے گھر میں کھانا بھیجیں گے ہمیں تو پڑوس سے پڑوس کو یعنی سمجھنے ہی نہیں دے ہے کہ ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے ہم تو اللہ سے لیں گے چنانچہ وہ جو چکی تھی اس کو گھمانے لگے تاکہ آواز ہو پڑوسی کے گھر میں جائے آواز پہنچے اور پڑوسی کو یہ معلوم ہو کہ ان کے گھر میں کچھ ہے اور پھر چولہے میں آگ لگائی اور دھواں اٹھنے لگا تاکہ پڑوسی کو معلوم ہو جاوے کہ ان کے گھر میں کچھ پک رہا ہے حالانکہ کچھ نہیں ہے یہی کر رہے تھے ایسنے میں گھر والے جو ہے پھر گھر میں آئے دستک دستکی دروازے پر گھر والی اٹھ کر وہ دروازہ کھولنے گئی دروازہ کھولا تو گھر والے نے پوچھا کچھ آیا ہے تو پھر دیکھا کہ وہ چکی جو ہے خود بخود گھوم رہی ہے اور اس سے آٹے نکل رہے ہیں خود بخود آٹے نکل رہے ہیں اور چولہے کے پاس گئے تو دیکھا کہ تندور کے اندر چولہے کے اندر سارے کباب لگے ہوئے ہیں چنانچہ انہوں نے ان آٹوں کو جو ہے اپنے برتنوں میں بھر دیا اور پھر چکی کے پاٹ اٹھا دی آٹا نکلنا جو ہے بند ہو گیا اور چولہے میں سے وہ کباب نکال لیے اور چولہے کو بجھا دیا پھر دوسرے دن صبح کو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ قصہ سنانے لگے یا رسول اللہ ایسا ایسا معاملہ ہوا حضور نے فرمایا کہ اگر تم چکی کے پاٹ نہ اٹھاتے تو قیامت تک اس سے آٹا نکلتا رہتا اور اگر تم چولہے کو نہ بجھاتے تو قیامت تک اس میں کباب لگتے رہتے تو اس صحابے کو کوئی افسوس نہیں ہوا کہ بھائی اتنا بڑا سنہرا موقع جو ہے وہ ہاتھ سے گیا اور اتنی بڑی جو ہے چیز ہاتھ سے چلی گئی تو میں نے چکی کی پاٹ اٹھائی اور پھر کیوں چولہا بجھا دیا نہیں یہ افسوس نہیں ہوا کیوں اس لیے کہ ان کو معلوم تھا کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے اور اس چکی کے پاٹ سے آٹا نکلنا یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے اسی طرح میرے محترم دوستوں چولہے میں جو کباب لگایا ہے تو یہ اللہ کے کرنے سے ہوا ہے وہ اللہ تو ہمیشہ کے ہمیشہ ہمیشہ ہے ہر وقت ہے اور ہم کو جب بھی ضرورت پیش آئے گی ہم اللہ سے مانگ لیں گے تو میرے محترم دوستوں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعی ہر ضرورت میں ہر چیز میں جو ہے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے اس لیے کہ ان کو یہ بات دل کے اندر اتر چکی تھی ہدایت والی بات کہ اللہ کرتے ہیں اور اللہ کرنے کے لیے کسی اسباب کے محتاج نہیں ہوتے ساری دنیا کو بنائی بغیر بنا کسی اسباب کے اور اسی طرح ہمیں زیادہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتے ہیں اسباب سے بھی کرتے ہیں اسباب کے بغیر بھی کر سکتے ہیں اللہ قادر مطلق ہیں قدرت والے ہیں اپنی قدرت سے جو چاہتے ہیں کر دیتے ہیں چنانچہ موس علیہ السلام کے لاٹھی جس کو موسا علیہ السلام جس کے فائدے یہی اتنے ہی جانتے تھے کہ اس سے ٹیک لگایا جا سکتا ہے اور اس سے پتے جھاڑے جا سکتے ہیں اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں لیکن موسا علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اس لاٹھی کے ذریعے سے اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں سے حکم فرمایا کہ موسا الکحا یا موسا اے موسا اس لاٹھی کو ڈال دو زمین پر موسا علیہ السلام نے اس لاٹھی کو زمین پر ڈال دیا پھر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے اس لاٹھی کو ایک بڑا اشدہا بنا دیا اور سانپ بن کر اشدہ بن کر دوڑنے لگے موسا علیہ السلام خوف کے مارے بھاگنے لگے اللہ تعالی نے فرمایا لا تخف ان کمین اللہ اے موسا ڈریے مت آپ اس کے شر سے محفوظ ہوں گے لہذا آپ اس کو پکڑیے خود ہاں آپ اس کو پکڑیے خود ہاں بنا تخف سن روہا سی رتحل جس طرح ہم لاٹھی سے سانپ بنا سکتے ہیں اسی طرح اسی سانپ کو پھر لاٹھی بنا دے سکتے ہیں آپ اس کو پکڑیے ہم اس کو پہلے کی طرح لاٹھی بنا دیں گے چنانچہ سے جب منہ علیہ السلام نے اس کو پکڑا تو پھر وہی لاٹھی بن گیا اب موسا علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ جائیے فراؤن کو دعوت دیجیے تاکہ فراؤن کو بھی ہدایت ملے کہ وہ حد سے گزر رہا ہے وہ یوں کہہ رہا ہے کہ آنا رب کو ملا میں تمہارا رب ہوں یعنی تمہاری ساری زندگی کے اسباب میں تیار کرتا ہوں میں تمہیں روزی دیتا ہوں میں تمہاری ساری چاہتوں کو پورا کرتا ہوں حالانکہ وہ کچھ نہیں کرتا اس کو سمجھانا چاہیے کہ تم سے کچھ نہیں ہوتا اور لوگوں کو بھی یہی سمجھانا چاہیے کہ یہ فرعون سے کچھ نہیں ہوتا تاکہ لوگوں کو ہدایت ملے اور لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اپنی حاجتوں میں اللہ کی طرف رجوع کریں میرے محترم دوستوں علیہ السلام گئے اور فرعون کو دعوت دی اور فرعون نے کہا کہ تمہارا رب سب کچھ کرتا ہے اس کی کوئی دلیل تمہارے پاس ہے کوئی ثبوت تمہارے پاس ہے تو انہوں نے وہ لاٹھی ڈال دیا تو پھر وہ لاٹھی اللہ کے حکم سے پھر وہ اجزا بن گیا اور پھر بہت ڈرے لیکن انہوں نے جو ہے سمجھ کر بھی سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا وجہ جہادو بہا وسطی خان خان خصوم ظلم و ظلم اور تکبر تکبر زمین پر بڑائی جتانے کے لیے اور ظلم کرنے کے لیے انہوں نے جو ہے سمجھنے کے باوجود انکار کر دیا وہ سمجھ گئے تھے کہ منہ سر حق پر ہیں اور منساصل جو کہتے ہیں وہی صحیح ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے کسی سے کچھ ہونے کا نہیں تو میرے محترم دوست اللہ رب العزت قدرت والے ہیں جو چاہتے ہیں کرتے ہیں جو انسان نہیں کر سکتے اللہ رب العزت کر سکتے ہیں انسان کے لیے تو ممکنات ہیں اور کچھ ناممکن باتیں بھی ہیں کیونکہ قدرت سے باہر ہے جس کو وہ نہیں کر سکتے لیکن اللہ رب العزت کے یہاں ناممکن کوئی چیز نہیں ہے ہاں اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں چاند پر قدرت رکھنے والے ہیں چنانچہ قوم نے قریش نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو دو ٹکڑے کر کے دکھائیے پھر ہم سمجھیں کہ آپ کا رب قدرت والا ہے چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے چاند کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا چاند کے دو ٹکڑے اللہ رب العزت نے کر دیے ایک طرف کے تو ان شک اور کہتے ہیں کہ یہ کمر چاند کا دو ٹکڑا ہونا یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے یہ علامت ظاہر ہو گئی لہذا قیامت بھی قریب آ گئی چاند کے دو ٹکڑے کر دیے اسی طرح میرے محترم دوست بزرگوں اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں نبیوں کے ہاتھ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کو اس طرح ظاہر فرمائی کہ لوگ اس سے عاجز تھے قوم سمود کے لوگوں نے کہا کہ آپ کا رب اگر حق ہے قدرت والا ہے سب کچھ کرتا ہے تو پھر یہ پتھر سے ابھی ایک گاویل نوٹ ہی نہیں نکالیے اللہ کو کہیے تو اس سے اس پتھر میں سے ٹھوس پتھر ہے اس پتھر میں سے گابن اوٹی نہیں نکالے اور اوٹی نہیں نکلتے ہی بچہ دے اور اس کا دودھ ہم صالح علیہ سلطم والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ رب العزت نے اس پتھر میں سے پتھر کو دو ٹکڑے کر دیے اور اس کے بیچ میں سے اونٹنی نکال دی گامین اونٹنی نکال دی اور اونٹنی نکلتے ہی بچہ دے دی اور اس کے بعد اس کے دودھ سارے قوم پینے لگے میرے محترم دوست بزرگوں پتھروں سے اونٹ نکالنا اونٹ سے اونٹ نکلتا ہے اونٹ سے اونٹ پیدا ہوتا ہے یہ تو سب کو سب جانتے ہیں سمجھتے ہیں کہ بھائی اونٹ ہی بچہ دیتی ہے اونٹنی ہی بچہ دیتی ہے تو سارے علیہ السلام نے یہ سمجھا دیا کہ نہیں اونٹنی اونٹنی بچہ نہیں دیتی ہاں، اونٹنی سے اونٹنی پیدا نہیں ہوتی اللہ کے حکم سے بچہ پیدا ہوتی ہے اللہ کے حکم سے اونٹنی سے اونٹنی نکلتی ہے اونٹ نکلتا ہے تو پتھر سے بھی اونٹ اللہ کو اس کی قدرت ہے کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے اسی طرح مختلف قوموں نے مختلف چیزیں جو ان کے نزدیک ناممکن اور ان کی قدرت سے باہر ایسی چیزیں نبیوں سے مانگی اور نبیوں نے اس کو کر کے دکھایا اللہ کے حکم سے اللہ نے کر کے دکھایا تو پھر میرے محترم دوست بزرگوں یہ سمجھانے کے لیے کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہ معجزات نبیوں کے ذریعے سے ظاہر فرما ہمارے نبی حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھی مختلف معجزے ظاہر کیے ایک شخص آیا اس نے کہا کہ اس کو حضور نے دعوت دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول رسول اللہ کرمی کی دعوت دی اس نے کہا کہ آپ کی اس بات پر کوئی گواہ ہے تو حضور نے فرمایا کہ وہ میدان کے دوسری طرف جو درخت ہے یہ گواہ ہے درخت کو بلایا درخت زمین پھاڑتی ہوئی جو ہے بالکل سامنے آ کر کھڑی ہو گئی اور درخت نے یہ گواہی دی کہ ہاں یہ اللہ کے رسول ہیں تین مرتبہ تو میرے محترم دوست بزرگوں زمین پھاڑ کر درخت کا چل کے آنا یہ کسی نے کبھی نہیں دیکھا اور کسی کی عقل بھی نہیں آتی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ درخت بھی چل کے آئے انسان چلتا ہے جانور چلتا ہے زمین پر درخت ہو درخت تو زمین پر چلتا نہیں درخت زمین پر کھڑا رہتا ہے لیکن زمین پھاڑتے ہوئے وہ درخت کا آ جانا یہ انسان کی قدرت سے باہر ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے یہ بات حق ہے یہ بات یقینی ہے اللہ جو چاہتے ہیں کرتے ہیں تو میرے محترم دوست بزرگوں بنی اسرائیل موسا علیہ السلام کے ساتھ سمندر کے کنارے پہنچ گئے سامنے سمندر ہے پیچھے فرعون کا لشکر ہے اب بنی اسرائیل نے کہا کہ ہم تو پکڑے گئے ہنگنا لمد رتون ہم تو پکڑے گئے آگے جانے کی بھی راستہ نہیں پیچھے جانے کی بھی راستہ نہیں فراؤن آئیں گے آئے گا اپنے لشکر کے ساتھ اور ہمیں ختم کر دے گا مار ڈالے گا موسا علیہ السلام نے کل علم ربی سیاح دین میرے ساتھ میرے رب ہیں وہ مجھے راستہ دکھ گے گے سمندر میں لاٹھی مارنے کا حکم فرمایا اور جب لاٹھی مارتے ہی سمندر میں بارہ راستے بن گئے پانی دونوں طرف کھڑے ہو کر بیچ میں سے راستہ بن گیا میرے محترم دوستو یہ راستہ سمندر کے پانی کو دونوں طرف کھڑا کر کے راستہ بنانا انسان کی قدرت سے باہر ہے انسان کے لیے ناممکن ہے لیکن اللہ کی قدرت میں کوئی ناممکن چیز نہیں ہے اللہ جو چاہتے ہیں اپنی قدرت سے کر دیتے ہیں تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اللہ کرنے والے ہیں نبیوں کے ذریعے سے نبیوں کی دعوت سے یہ بات آ جاتی ہے دلوں کے اندر یہ بات اترتی ہے کہ دنیا سے کچھ نہیں ہوتا دنیا کی چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ اللہ رب العزت کے کرنے سے ہوتا ہے یہی بات جب دل میں اتر جاتی ہے تو پھر زندگی بدل جاتی ہے جیسا کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین ان کی زندگی بدل گئی ان کی زندگی بدل گئی وہ اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات کو اپنی عقل سے عقل کے خلاف مان لیتے تھے عقل میں نہ آئے سمجھ میں نہ آئے پھر بھی وہ مان لیتے تھے سنہ ادے میں جب قریش کے ساتھ سنا کر کے اور ان کی ساری شرائطیں مان کر اور جو ہے صحابہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو رہے تھے تو اس وقت صحابہ کے دل میں بڑا دکھ تھا کہ ہم ہار گئے اور آج جو ہے کافروں کی ساری شرائط کو ہم نے قبول کر لیے اور پھر ہم جس ارادے سے آئے تھے اس ارادہ کو پورا کیے بغیر ہم واپس جا رہے ہیں تو بڑا دکھ اور افسوس صحابہ کے دل میں تھا اور یہی بات تھی کہ ہم تو ہار گئے بدل میں ہم جیت جیتے تھے عہد میں جیتے تھے اور ساری جگہوں میں ہم جیت گئے تھے لیکن اب صلح صلح ادیریا کے موقع پر ہم تو ہار گئے لیکن اللہ رب العزت نے سورہ نظر فرمایا سورہ فتح نہ لگا فتح مبینہ ہم نے آپ تم میں نے آپ لوگوں کو آپ کو اور سب کو فتح دی کھلا ہوا فتح فتح مبین دیا تو صحابہ اپنے عقل کے خلاف سمجھ کے خلاف اسی کو قبول کر دیا اور یوں کہنے لگے ہاں اللہ نے سچ فرمایا کہ یہ فتح ہے اب تک تو سمجھ رہے تھے کہ یہ شکست ہے لیکن جب اللہ نے بتایا کہ ہم نے فتح دی آپ کو تو پھر وہ کہنے لگے ہاں یہ فتح ہے صحابہ فرماتے ہیں تم تو فتح اس دن کو سمجھتے ہو جس دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے فاتحانہ تم اس دن کو اس دن سے فتح کو فتح سمجھتے ہو اور ہم فتح سمجھتے ہیں اس دن کو اس وقت کو جس وقت اللہ رب العزت نے سورہ نا پتہ نہ نازل فرمایا واپسی کے راستے میں حالانکہ اس کے بہت بعد مکہ فتح ہوا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہوئے تو اس طرح میرے محترم دوستو جب ہدایت آ جاتی ہے دنیا کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے اور پھر آخرت کی حقیقت سمجھ میں آ جاتی ہے تو پھر آدمی دنیا پر اپنی آخرت کو ترجیح دینے لگتا ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین دنیا کی حیثیت دنیا کی قیمت ان کے دلوں سے نکل گئی اور آخرت کی قیمت ان کے دلوں کے اندر بیٹھ گئی راتوں کو سوتے تھے لیٹتے تھے اور جہنم کے خوف سے ان کی نیند اڑی جاتی تھی نیند اڑ جاتی تھی جہنم کے خوف سے حالانکہ جہنم کو نہیں دیکھا قبل کے سامنے جاتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ روتے روتے اپنی داڑھی کو بھگا دیتے تھے داڑھی کو سر کر دیتے تھے لوگوں نے پوچھا کہ آپ قبر کے سامنے اتنا روتے ہیں جہنم کی تذکرے سے اتنا نہیں روتے انہوں نے کہا کہ ہم میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جس کے جس کے لیے قبر آسان ہو گیا آخرت کی تمام گھاٹیاں تمام منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی اور جس کے لیے یہ پہلی منزل پہلا گھاٹی جو ہے یہ اگر اس کے لیے مشکل ہو گیا اور دشوار ہو گیا تو پھر آئندہ آخرت کی تمام گھاٹیاں دشوار سے دشوار تر ہوتی جائے گی اس لیے یہ قبر سے جو بچ گیا وہ گویا کے ساری گھاٹوں سے بچ گیا اس لیے میں قبر کے پاس آتا ہوں تو میں روتا ہوں یہ پہلی منزل ہے اس سے کیسے سنان سے میرے محترم دوست بزرگوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے ایک دن ایک یہودی عورت حضرت عائشہ کے گھر میں کچھ مانگنے کے لیے آئی ہاں انہوں نے کچھ لیا تو پھر وہ عورت کہنے لگی اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب سے بچائے اس سے پہلے قبر کے عذاب کے متعلق نہیں سنا تھا حضور کے تشریف آنے پر گھر گھر پہ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا ہاں قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد قبر کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے اللہ انی اعوذ کمین من ان قبر قبر کے عذاب سے پناہ مانگتے تھے تو صحابہ اللہ اور غیر مجمعین آخرت کو سمجھتے تھے اور دنیا کو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتے تھے کوئی جنازہ جاتا تو سوچتے کہ میرا بھی جنازہ نکلے گا اسی طرح ایک آدمی نے پوچھا یہ کس کا جنازہ ہے تو صحابی نے کہا کہ تیرا جنازہ ہے تیرا جنازہ ہے تو اس نے جو ہے اس کے منہ جو ہے ذرا اس بات سے وہ پریشان ہو گئے کہ مجھے ایسی بات کہی انہوں نے تو پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں یہ بات بری لگ رہی ہے ٹھیک ہے چلو میرا جنازہ ہے تمہارا نہیں میرا جنازہ ہے مطلب یہ ہے کہ یہ وقت جو جنازہ دیکھ کر آخرت کو سوچنا ہے اپنی جنازہ کو سوچنا ہے اور اپنی موت کو یاد کرنا ہے لیکن ہم تو ہزاروں جنازے پڑھ چکے ہیں اور کتنی میت کم اٹھا کے دفن کر چکے ہیں لیکن ہمیں اپنی موت کے بارے میں فکر ہی پیدا نہیں ہوتا ہم یہ سوچ سمجھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں یہ سب مرنے کے لیے آئے ہیں اور میں تو اکیلا آدمی ہوں کبھی مروں گا نہیں ایسی حالت ہوتی ہے ہماری اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں یہ ہدایت بہت اہم چیز ہے دعوت کے محنت کے ذریعے سے ہدایت آتی ہے ہدایت کی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ہدایت کا کلمہ ہے یہ کلمہ جب دل میں اتر جاتی جاتا ہے تو پھر دل کے اندر ہدایت آ جاتی ہے ہدایت کی روشنی آ جاتی ہے اور پھر وہ اپنی دل کی آنکھوں سے دنیا کو بھی دیکھتا ہے اور آخرت کو بھی دیکھتا ہے کہ دنیا کو سمجھتا ہے کہ یہ دنیا کچھ نہیں ہے اور یہاں کچھ بھی نہیں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے اللہ نے سب ساری چیزیں اپنی قدرت کے اندر رکھی ہے اور اللہ اپنی قدرت سے سب کچھ کرتے ہیں اور میرے محترم دوستو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دینے کے اللہ کے اللہ سے دینا میری تمام حاجتیں پوری کرنے والے صرف اللہ ہیں اور کوئی نہیں لہذا وہ اللہ ہی کی طرف متوجہ ہوتے اپنی حاجتوں میں اپنی ضرورتوں میں اپنی پریشانیوں میں اللہ سے رجوع فرماتے ہیں اللہ ہی سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب دل کے اندر یہ یقین ہوتا ہے اور ہدایت کی روشنی ہوتی ہے کسی کے دل میں کہ دنیا کی کسی چیز سے کچھ نہیں ہوتا سب کچھ اللہ سے ہوتا ہے اور اس یقین کے ساتھ وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں قبول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور فوراً اللہ تعالیٰ اس کی چاہت کو پوری کر دیتے ہیں یہ بندہ ایسا ہے کہ ساری چیزوں کے یقین دل سے نکال دیا ہے اور اپنے دل کے اندر صرف اللہ ہی کا یقین دل کے اندر بسا لیا ہے لہذا وہ جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہو جاتی ہے حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جب وہ اللہ کو قسم دیتے ہیں اللہ کو قسم دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پوری کر دیتے ہیں ان کے قسم کو نہیں توڑتے اللہ کو قسم دیتے ہیں اور بہت سے بندے ایسے ہیں جو اللہ کو قسم دیتے ہیں اللہ ان کے قسموں کو پوری نہیں کرتے یعنی جھوٹ موٹ اللہ کو قسم دیتے ہیں اللہ کا وہ یقین دل میں نہیں ہوتا لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہتے ہیں اور بعض بندے ایسے ہیں جو دل کے اندر ان کے اللہ ہی اللہ ہوتا ہے دنیا کی ساری چیزوں کا یقین اس کے دل سے نکلا ہوا ہوتا ہے وہ اللہ کو جب قسم دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کرتے ہیں اللہ لله عباد اللہ وقسم على اللہ کے اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جب وہ اللہ کو قسم دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پوری کر دیتے ہیں اس کو حانس نہیں بناتے اس اس کے کے قسم کو نہیں توڑتے مین ہو البرا فرمایا حضور نے کہ ان میں سے ایک شخص ایک بندہ برا اتنے حاضر رضی اللہ تعالیٰ ہے چنانچہ ایک لڑائی کے میدان میں مسلمان کافروں سے لڑ رہے تھے تین دن گزر گئے کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا مسلمان شہید ہو رہے تھے زخمی ہو رہے تھے فتح نہیں ہو رہی تھی تو سب نے کہا کہ یہ ہمارے اندر بڑا موجود ہیں ان کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے اگر وہ اللہ کو قسم دیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیں لہذا چلو بلا کے پاس ہم کہیں کہ آپ اللہ کو قسم دیجئے تاکہ مسلمانوں کو فتح دے سب گئے البرا رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ آپ کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ آپ اگر اللہ کو قسم دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قسم کو پوری کر دیں گے آج آپ مسلمانوں کے حق میں فتح کے لیے اللہ اللہ کو قسم دیجیے اور رضی اللہ سرانو بھی ایسے آدمی تھے کہ قسم اللہ کو دے تو اللہ قسم پوری کر جن کے اندر دنیا کی کوئی خواہش کوئی چیز نہیں تھی جن اللہ ہی کی یاد سے اللہ ہی کے یقین سے بھرا ہوا تھا اور دنیا کو کچھ نہیں سمجھتے تھے بلکہ دنیا پر آخرت کو ترجیح دینے والے تھے سنان سے انہوں نے کہا کہاں میں آج ضرور اللہ کو پسند ہوگا نے اللہ کو پسند کہ اللہ آپ کو پسند دیتا ہوں آج مسلمانوں کو فتح دیجیے اور برا کو شہادت دیجیے مسلمانوں کو فتح دیجیے برا کو شہادت دیجیے بڑا کو پتا کے بعد غنیمت کے مالوں سے کچھ لینا دینا نہیں غنیمت کے مالوں کا کچھ پرواہ نہیں غنیمت کے مال جو چاہے لے لیں لیکن بڑا تو شہادت چاہتا ہے کہ اللہ کے ساتھ ملاقات چاہتا ہے اور شہادت پر اللہ کے جو وعدے آخرت میں ہیں ان وعدوں کو لینا چاہتا ہے چنانچہ انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کو آج فتح دیجیے آپ کو قسم دیتا ہوں اور برا کو شہادت دیجیے چنانچہ اسی دن مسلمانوں نے فتح کیا اور جو ہے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے حضرت برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو میرے محترم دوست بزرگوں ایسے موقع پر تو جس کے اندر دنیا کے ذرا سبھی دنیا کی حیثیت ہو دنیا کی قیمت ہو وہ یوں دعا کرے گا کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دیجئے اور مجھے بھی غنیمت کے مال سے حصہ دیجئے ایسے ہی دعا کرے گا لیکن انہوں نے یہ دعا فرمائی کہ اللہ مسلمانوں کو فتح دیجئے اور بڑا کو شہادت دیجئے برا کو ان غنیمت کے مالوں کی کوئی ضرورت نہیں سے حضور نے فرمایا تھا کہ تم دین کی نصرت کرو گے انصار نے پوچھا تھا اس کے بدلے ہمیں کیا ملے گا حضور نے فرمایا تھا کہ جنت ملے گی سے جب حنائن کے موقع پر غنیمت کے مال حاصل ہوئے بہت زیادہ اور میدان بھرا بکری اور جو ہے اونٹ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دے رہے تھے تو ایسے موقع پر انصار کو بلایا کہ تم اپنے حصہ لے لو غنیمت کے مالوں سے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں غنیمت کے مال نہیں چاہیے ہمیں تو وہ چیز چاہیے جس کا وعدہ آپ نے ہم سے کیا تھا رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کیا کہ جنت کا وعدہ کیا تھا امین غنیمت کے مالوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں جو وہ جنت چاہیے دنیا پر جنت کو ترجیح دینے والے جب ہدایت دلوں میں اتر جاتی ہے اور پھر ہدایت کا کلمہ دلوں کے اندر اتر جاتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس کلمہ کا یقین دل کے اندر پیدا ہو جاتا ہے تو پھر میرے محترم دوست بزرگوں دنیا بے قیمت ہو جاتی ہے اور آخرت قیمت والا بن جاتا ہے ایک انصاری عورت ہے اس نے حضور سے آ کر یہ فرمایا یا رسول اللہ آپ نے انصار کے لیے دعا فرمائی میں بھی انصار میں سے ہوں ایک عورت ہوں اور مجھے ایک بیماری ہے کہ میں راستہ چلتے چلتے گر جاتی ہوں بے ہوش ہو جاتی ہوں میرے سطر کھل جاتا ہے میرے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے شفا دے دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو باتوں میں سے ایک لے لو یا تو اس بیماری سے شفا لے لو یا جنت لے لو تو اس عورت نے کہا کہ یا رسول اللہ میں جنت کے بدلے کچھ لینا نہیں چاہتی یہ بیماری رہے اور مجھے جنت مل جائے یہی چاہتا ہوں یہی چاہتی ہوں جان سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی کہ جنت اس کو مل جائے صحابہ فرماتے تھے کہ جنت یہ عورت اگر دیکھنا چاہو یہ عورت ہے اس کو دیکھو کہ اس نے اپنی بیماری کے بدلے جنت لے لی جنت لے لی ایک عورت ہے آدمی بیمار ہوتا ہے تو پریشان ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیماری دور ہو جائے اور مجھے شفا مل جائے اس کے سامنے جنت کہیں یا جو کچھ بھی کہیں وہ کہیں وہ بعد میں دیکھیں گے پہلے تو اس بیماری سے نجات ملے بیماری سے شفا ملے میرے محترم دوست بزرگوں نہیں جن کے دلوں کے اندر ہدایت اتر گئی وہ ان بیماریوں میں ان بیماریوں میں آخرت طلب کرتے ہیں حضور نے بخار کی فضیلت بتائی ایک دن کے بخار ایک دن کا گنا کا کفارہ ہے ایک دن اگر کسی کو بخار ہوا تو یا ایک سال کا کفارہ ہے اس طرح میرے محترم دوستوں کی وہ صاحب یہ سنتے ہی دعا فرمائی اے اللہ مجھے بھی بخار لگا دے ایسی بخار کے جماعت میں حاضر ہونے سے مانے رکاوٹ نہ بنے اور اللہ کے راستے میں نکلنے سے رکاوٹ نہ بنے ایسے بخار مجھے بھی دے دے فوراً ان کے بدن پر بخار آ گیا اور یہ بخار موت تک ان کے ان کے ساتھ رہا موت تک وہ بخار میں رہے میرے محترم دوستوں بزرگوں تو یہ بخار کیوں لیا کون ہے دنیا میں آج کہ یوں مانگے کہ اللہ مجھے بھی بخار دے دیجیے بلکہ ہر یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی بخار سے شفا ملے بخار ختم ہو جائے بخار سے نجات ملے لیکن وہ ایسے تھے کہ بخار اللہ سے مانگ رہے ہیں کہ اس کی فضیلت لیں گے آخرت میں گناہوں کا سفارا ہوگا یہ بخار تو میرے محترم دوست بزرگوں ایک بھائی دوسرے بھائی سے یہ کہہ رہا ہے بھائی میرا یہ جی چاہتا ہے تو تم میرے میرے سے پہلے مر جاؤ میں تمہارے بعد میں مروں آج اگر کوئی بھائی کسی بھائی سے ایسا کہے تو ناراض ہوگا ارے میری موت کی تمنا کرتا ہے میرا بھائی میرا بھائی یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے مر جاؤں تو انہوں نے کہا کہ بھائی کیا بات ہے میرا پہلے مر جانا یہ آپ چاہ رہے ہیں کیا وجہ ہے انہوں نے کہا کہ نہیں پہلے جب تم مرو گے تو مجھے تکلیف ہوگی مجھے دکھ ہوگا اور اس دکھ اور تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العزت کے یہاں میرے لیے بہت ہی عجر و ثواب ہوگا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ پہلے تم مر جاؤ اور تمہاری مرنے کی وجہ سے مجھے جو تکلیف اور دکھ جو کچھ بھی ہوگا اس کے بدلے میں میں اللہ کے یہاں سے ثواب لوں گا تو میرے محترم دوست بزرگوں آخرت کو سمجھنے والے دنیا کو سمجھنے والے ایسے ہی سمجھدار ہوتے ہیں آج تو اس کو کہیں گے کہ بھائی یہ تو کوئی سمجھداری نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ دی نہیں میرے محترم دوست بزرگوں دنیا کو چھوڑنا یہی سمجھداری ہے آخرت کو لے لینا یہی سمجھداری ہے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر یہ ہدایت اتر گئی ہدایت کا کلمہ اتر گیا تھا ان کے دلوں کے اندر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل اللہ سے لینے کا طریقہ ہے حضور کے ہر طریقے سے اللہ کے لا متنعی خزانے سے لینے کا یہ راستہ ہے حضور کا چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی کوئی کرے تو اللہ کے خزانے سے لینے والا ہے وہ چھوٹے عمل سے وہ اللہ کے خزانے سے لیتا ہے دنیا سے لینے کے لیے کھیتوں میں مزدوری کرتے ہیں کھیتوں میں کام کرتے ہیں تجارت کرتے ہیں اور کیا کچھ کرتے ہیں ساری دنیا دنیا سے لینے کے لیے محنت میں لگی ہوئی ہے لیکن اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے راستہ کیا ہے محمد الرسول آپ کی ادنا سنت اللہ سے دلانے والی ہے ادنا سنت بھی اللہ سے دلانے والی ہے کوئی آدمی بیت الخلا میں داخل ہو اور حضور کے طریقے سے سنت کے مطابق داخل ہو اگر وہاں مر جائے بیت الخلا میں دنیا کے لوگ کہیں گے ہاں ہاں بیت الخلا میں مر گئے کہ کسی خراب جگہ میں مر گیا حالانکہ وہ سنت کے مطابق داخل ہوا وہ سنت کے مطابق داخل ہونے سے وہ چاہے بیت الخلاء الخلا میں مرے اللہ کے یہاں سے دینے والا بن گیا ایک شخص مر گیا بہت نمازی تھا بہت کچھ نیک آدمی تھا وہ بیت الخلا میں مر گیا اس کے باپ نے سوچ اس کے باپ جو ہے سوچنے لگا کہ میرا بیٹا اتنا پرہیزگار تھا مستقی تھا نمازی تھا وہ بیت الخلا میں کیوں مر گیا مسجد میں مرتا مکہ مکرمہ جا کے مر جاتا مدینہ جا کے مر جاتا کوئی اچھی جگہ میں مرتا یہ یعنی ناپاک جگہ میں جا کے مر گئے کہ یہ اس کا نمازی ہونا اس کا پستقی ہونا اس کا پرہیزگار ہونا کیا فائدہ ہوا رات کو خواب میں دیکھا بیٹے کو بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیا سوچ رہے ہیں ارے میں بیت الخلاء میں جب داخل ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طریقے سے داخل ہوا اللہ تعالیٰ نے اس پر مجھے بخش دیا اور مجھے جنت عطا فرما دی تو میرے محترم دوستو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سے ادنا سنت یہ اللہ پاک کے لامحدود خزانے سے دلانے والے آدمی دنیا میں سنت کے مطابق زندگی گزارے بھائی کرتا پہننا ہے دائیں ہاتھ پہلے داخل ہے پیجامہ پہننا ہے دائیں پائے پہلے داخل کرے اتارنا ہے تو بائیں ہاتھ پہلے نکالے بائیں پیر پہلے نکالے اس طرح جو یہ سنت جوتا پہنے تو اس میں دائیں پیر پہلے داخل کرے جوتا نکالنا ہے تو پھر بائیں پیر جو ہے پہلے دار نکالے یہ سنت ہے معمولی سی سنت ہے لوگ بھول بھی جاتے ہیں بہت متقی بہت نمازی بہت روزے دار بہت اللہ کے راستے میں پھرنے والے بھی تین چلے ہر سال دینے والے بھی اس کو یہ یاد نہیں کہ بھائی جوتا جوتی پہن رہا ہوں تو پھر کون سے پیر داخل کروں بے خیالی سے غفلت سے جوتی بھی پہن لیتے ہیں کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں پانی پیتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنا بھول جاتے ہیں حالانکہ ہر آدمی بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں ایک لقمہ پر کہنے للہ تو اللہ کے اللہ کے خزانے میں مغفرت ہے اللہ کے خزانے میں رحمت ہے اللہ کے خزانے میں برکات ہیں یہ اللہ کے خزانے سے برکت لینے والے اللہ کے خزانے سے رحمت لینے والے اور اللہ کے خزانے سے مغفرت لینے والے آج تو برکت لینے کے لیے بزرگوں کے کپڑے چھوتے ہیں اور سر کو سب کو چھوتے ہیں داڑھی کھینچتے ہیں ہاتھ کھینچتے ہیں برکت لینا ہے برکت وہاں سمجھ لیں برکت تو اس میں ہے کھانے میں برکت بسم اللہ پڑھنے سے برکت دعائیں پڑھنے سے شکر کرنے سے برکت حضور کے ایک ایک طریقہ کے اپنانے سے برکت آتی ہے ایک ایک طریقے پر مغفرت ہو جاتی ہے ایک ایک طریقے پر رحمت اترتی ہے میرے محترم دوست بزرگوں حضور نے فرمایا بیچ میں برکت اترتی کھانے کے لہذا اگر ایک ساتھ بیٹھ کر کھاتے ہو تو بیچ میں ہاتھ مت ڈالو اپنے کنارے سے کھانا کھاؤ اس لیے کہ بیچ میں برکت نادر ہوتی ہے مہمان کھا رہے تھے ہر ابو کر کے گھر میں تو جتنا وہ کھا رہے تھے بیچ میں سے اتنا ہی زیادہ ہو رہا اور مہمان کے کھانے کے بعد دیکھا برتن میں کھانا اتنا ہی ہے جتنا مہمان کے سامنے پیش کیا تھا پھر یہ کھانا لے کر حضور کی خدمت میں حاضر یا رسول اللہ آج کھانے میں برکت ہو مہمان کے اسی لیے تو مہمانوں کو کھانا کھلانا یہ بھی ہمارے نبی کے طریقے میں سے سنت میں سے ہر ہر سنت میں آدنا سے آدنا اونچے سے اونچے سنت نیچے سے نیچے سنت بالکل ادنا سے ادنا سنت پر بھی اللہ کے خزانے سے لینے اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں جب یہ یقین پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ کا خزانہ بھرپور ہے اور اللہ ہی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے وہ ان میں شعیل اللہ ان دن ہو ہر چیز کے خزانہ اللہ کے یہاں ہے کسی بادشاہ کے یہاں نہیں کسی مالدار کے یہاں نہیں کسی زمیندار کے یہاں نہیں کسی کے پاس نہیں ہے اللہ کا خزانہ اللہ ہی کے پاس ہے اللہ کے خزانے سے لینے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یہ ساری چیزیں محترم دوست بزرگوں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہدایت والے اعمال بتلائے ہدایت والے اعمال بتلائے یہ نماز ہے روزہ ہے حج ہے نکات ہے اور جتنے بھی خیر کے عمل ہیں یہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں ان اعمال کے ذریعے سے اللہ سے لیا جاتا ہے ان اعمال کے ذریعے سے اللہ سے لیا جاتا ہے میرے محترم دوستو دوستوں اس کا علم اتارا ہے اس علم نے بتا دیا کس عمل سے کیا ملتا ہے اللہ کے خزانے سے کیا لیا جاتا ہے اللہ کے خزانے سے اللہ تعالیٰ کس عمل پر کیا دیتے ہیں اس کا علم اتارا ہے اور اللہ کے یاد سے کیسی کیسی چیزیں اللہ کے رحمت سے اللہ کے خزانے سے ملتی ہے ایک سبحان اللہ پڑھیں تو پھر اللہ کے خزانے سے بہت پہاڑ سے زیادہ بڑا ملتا ہے بہت باہر سے بھی زیادہ ملتا ہے اللہ اکبر کہیں تو بہت پہاڑ سے بھی زیادہ ملتا ہے لا الہ الا اللہ کہیں بہت باہر سے بھی زیادہ ملتا ہے مسلمان بھائی مسلمان کی مدد کرے اس کی آنت کرے اس کی نصرت کرے تو اس میں کیا ملتا ہے کہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے نبی کا طریقہ ہے کہ کس کوئی مدد کا محتاج ہو تو اس کو مدد کریں چنانچہ کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی جب تک مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے اس وقت تک اللہ رب العزت اپنی ساری قدرت کے ساتھ اس شخص کی مدد میں ہوتے ہیں اس شخص کی مدد میں ہوتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد میں اپنے بھائی کی مدد تو اپنی تھوڑی سی قدرت سے طاقت سے کر رہا ہے لیکن اللہ رب العزت اس کی مدد اپنی ساری قدرت سے کر رہے ہیں جس قدرت سے اللہ نے آسمان بنائی جس قدرت سے اللہ نے زمین بنائی جس قدرت سے یہ ساری چیزوں کو بنایا کائنات کو بنایا ان ساری قدرتوں کے ذریعے سے قدرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد میں رکھتے ہیں جو اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہوں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں یا اللہ کے واسطے کر رہا ہوں کسی دیوی غرض سے نہیں کہ بھائی میں آج اس کی مدد کروں گا تو پھر کل میرے میری ضرورت ہو تو یہ کل میری مدد کریں گے بھائی تصویر نہ لو گناہ ہے بہت گناہ ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جو تصویر اٹھائے بھائی اس کو مٹا دیں آپ اللہ آپ کا بھلا کرے اور کبھی یہ کام نہ کریں تو میرے محترم دوست اور بزرگوں یہ سب صرف اللہ کے رضا کے لیے کرے اللہ کے رضا کے لیے دنیا کی کسی بھی غرض سے نہ کرے اپنی نام شہرت کی غرض سے نہ کرے مان حاصل کرنے کی غرض سے نہ کرے جس کی مدد کر رہا ہے اس کی تعریف کی غرض سے نہ کرے صحابہ کے زمانے میں لوگوں کو وہ مدد فرماتے تھے کھانا کھلاتے تھے قیدیوں کو کھانا کھلاتے تھے اور غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے کپڑے پہناتے تھے اور یوں فرماتے ہیں کہ لا نوری ڈومین کم جیسا او مدا شکورہ تمہاری تمہیں تمہیں جو کھانا کھلایا تمہیں جو کپڑا پہنایا اس سے ہمارا غرض نہ تم سے کچھ لینا ہے اور نہ تمہاری تمہیں تم سے شکر بھی لینا ہے کہ تم یوں کہو شکریہ آپ نے میری مدد فرمائی شکریہ آپ نے مجھے کھانا کھلایا تمہاری شکریہ کو بھی نہیں چاہتی نہ جزا ام ولا شکور نہ تم سے اس کا بدلہ چاہتے ہیں اور نہ اتنا ہی چاہتے ہیں کہ تم میرے شکر گزار آدمی کسی پر احسان کرتا ہے اس وقت تو نہیں کہتا لیکن اس وقت یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے واسطے کر رہا ہوں لیکن بعد میں وہ آدمی اگر اس کا کوئی فرمائش پوری نہ کرے یا اس کے حکم کو نہ مانے یا اس کے کسی کام کو نہ کریں یہ کہنے لگتے ہیں دیکھو کتنا میرا احسان اس پر ہے اس نے میرا تھوڑا سا کام